نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن موتے کے پاس آئے جب حرہ کا واقعہ ہوا یزید بن معاویہ کے زمانے میں اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجا اور مدینے والے حرہ میں جو ایک مقام ہے مدینے سے ملا ہوا قتل ہوئے اس طرح کہ ظلم مدینے والوں پر ہوئے عبداللہ بن موتی نے کہا ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عبداللہ بن موتی نے کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے لیے توشک یعنی گدہ بچھاؤ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لیے آیا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ فرماتے تھے جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی اور جو شخص مر جاوے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کسی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو ترانوے